حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے کپڑا دھویا جائے اور لڑکے کی پیشاب کی وجہ سے پانی چھڑک دیا جائے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو پانچ